جناب ابو سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے جوہینا کے قبیلے پر حملہ کیا پس مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے ان کے ایک آدمی پر وار کیا اور اسے مارنا چاہا مگر اس کا وار خطا گیا اور اس کی تلوار خود اسے ہی لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں تمہارا بھائی اس کی خبر لو لوگ بھاگ کر اس کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہ فوت ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی کے کپڑوں میں خون سمیت لپیٹ دیا اس کی نماز جنازہ پڑی اور اسے دفن کر دیا لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا وہ شہید ہے آپ نے فرمایا ہاں اور میں اس کے لیے گواہ ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو انتالیس